میرے مجاہد دوستو عزم کرو جو مسئلہ شریعت کا آئے گا جو مسئلہ اسلام کا آئے گا جو مسئلہ دین کا آئے گا جو مسئلہ مساجد کا آئے گا ہم اسے خود حل کرنے کی کوشش کریں گے اس کے لیے جانوں کا نظرانہ دیں گے اس کے لیے اپنے خون کو استعمال کریں گے لیکن کبھی ان کے سامنے اپنی زبان ٹیڑھی نہیں ہونے دیں ورنہ جہاد کی روح پناہ ہو کے رہ جائے گا اقوام متحدہ سے ہم کیا مطالبہ کریں اقوام متحدہ کو بوسنیا کے پچاس ہزار بچوں کا خون نظر نہیں آیا اقوام متحدہ کے بطروس گالی کو کشمیر میں گرنے والا خون جس نے دریائے جہلم کو سرخ کر کے رکھ دیا وہ نظر نہیں آیا پوری دنیا میں عیسائیت کا تحفظ ہو رہا ہے پوری دنیا میں یہودیت کا تحفظ ہو رہا ہے اگر کوئی لاوارث آج ہے تو حضرت محمد عربی وسلم کی امت ہے جس کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں جس کے حقوق کا کوئی محافظ نہیں جس کی بیٹیاں غیروں سے بچے جنم دے دے کے مر رہی ہے جن کی حاملہ عورتوں سے بدکاری کی جاتی ہے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا جرم ہمارا ہے مجرم ہم ہے نبی ہمیں جہاد دے کر گئے تھے تلوار دے کر گئے تھے کوڑا دے کر گئے تھے بخاری اٹھا کے دیکھو میرے نبی نے اپنے ورثے میں سوائے اسلحے کے اور کچھ نہیں چھوڑا